نے کہا کہ التوبت الندم ندم ما فات و اصلاح ما ہوا آت کہ جو گزر چکا اس کے اوپر انسان نادم ہو اور جو آنے والا ہے اس کی انسان اصلاح کر لے اس کو توبہ کہتے ہیں بعض بزرگوں نے کہا ا توبہ تو لما سبق من الخطا کہ جو پہلے گناہ گزر چکے ان کے نشان مٹا دینے کا نام توبہ ہے بعض بزرگوں نے کہا التوبت قود النفس الطاع بختام میں رقبتی ورت المعصیت و بظما کہ انسان اپنے نفس کو رغبت کی رسی کے ساتھ نیکی کی طرف کھینچے اور خوف کی نکیل کے ساتھ اس کو گناہوں سے پیچھے دے بعد بزرگوں نے کہا التوبت خلع لباس الجفا و نشر و الوفا کہ توبہ کہتے ہیں بے وفائی کے لباس کو اتار دینا اور وفا کی بسات کو بسا لینا بچھا دینا ایک بزرگ فرماتے تھے کہ توبہ یہ ہے اذا ذکر تذم بکا فلم تجد لہو ہلاوت کہ اگر تو اپنے گناہ کو یاد کرے تو تجھے لطف نہ آئے گناہوں کو یاد کر کے دل کا للچانا یہ کمی کی دلیل ہے انسان گناہ کو یاد کرے تو طبیعت پہ بوجھ ہو کہ میں کیا اللہ تعالیٰ کی نفرمانیاں کرتا رہا میں نے ایسا کیوں کیا ایک بزرگ فرماتے تھے توبا تو استشعار اور رجل الل اجل کہ توبہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی موت کے آنے کا شعور حاصل ہو جائے جب ہر وقت یہ بات سامنے رہے گی کہ مجھے مرنا ہے تو پھر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توبہ کی سب سے بہترین کیفیت وہی ہے جو قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی تین صحابہ تھے ایک موقع پر انہوں نے جہاد میں جانے میں کمی کی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو امتحان میں ڈالا تو انہوں نے پھر توبہ کی اور توبہ بھی ایسی کہ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی وضاقت علیہم انفسہم اپنی جان بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی وزنو اور انہوں نے یہ گمان کیا اللہ مل امن اللہ اللہ علیہ کہ اب اللہ کے سوا کوئی مل جا اور ماوا نہیں جب بندے کی یہ کیفیت ہو تو اس کو توبت النسو کہتے ہیں چنانچہ گناہوں سے بچنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ ہوتی ہے عذاب کا ڈر ہونا یہ ایسا ہی ہے کہ بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ میں نے شیشے کا برتن توڑ دیا تو مجھے تھپڑ لگے گا تو یہ عوام الناس کی توبہ ہے من رجا انل مخالفات خوف من عذاب اللہ فہو تائب ایسے بندے کو تائب کہتے ہیں من رجا حیا من نظر اللہ فہو منیبن جو اللہ تعالی سے حیا کی وجہ سے گناہ نہ کرے کہ محسن کے سامنے شرم شرم آتی ہے نافرمانی کرتے ہوئے تو ایسے بندے کو منیب کہتے ہیں اور من رجا تعظیمن جلال اور جو بندہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے تو اس بندے کو اواب کہتے ہیں ابو الحجاج رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حقیقت التوبہ یہ ہے کہ الملک کہ انسان اللہ کی طرف ہجرت کر جائے جیسے قرآن مجید میں ہے نا انی ظاہب الا ربی سیاح دین تو اس کا نام توبہ ہے تاہم بزرگوں نے توبہ کی تین شرائط لکھی ہے پہلی اجتناب المحارم کہ گناہوں سے پکا پرہیز کرنا دوسرا رد المظالم اگر لوگوں کے حقوق ہیں زیادتی کی ہوئی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنا معافی مانگنا ان کو ان کے پیسے لوٹانا اور تیسرا نیت اللہ اللہ دل میں یہ نیت رکھنا کہ میں آج کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا بعد علماء نے لکھا کہ توبہ کا تعلق تین زمانوں سے ہے ماضی کے ساتھ حال کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ وہ کیسے پہلی بات کہ ندم لا ما مدا جو ماضی میں کرتے رہے اس کے اوپر نادم ہونا الاقلاع فی الحال حال میں گناہوں سے رک جانا العزم اللہ یعود فل مستقبل اور عزم کرنا کہ مستقبل میں یہ گناہ میں نہیں کروں گا تو توبہ میں تین زمانے پائے جاتے ہیں سب کا لب لباب یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑے اگر کسی اور نیت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑے گا تو توبہ نہیں کہلائے گی مثال کے طور پہ ایک بندہ جوا کھیلنا اس لیے چھوڑتا ہے جی بڑا نقصان ہوتا ہے تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی ایک بندہ زنا اس لیے چھوڑتا ہے کہ جی ذلت بہت ہوتی ہے تو گناہ تو اس نے چھوڑا مگر توبہ کا ثواب نہیں ملا توبہ کا ثواب ملے گا جب اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑے گا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی روزے کی نیت تو نہ کرے صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہے روزے کا ثواب نہیں ملے گا گو رہا وہ روزے دار کی طرح ہی مگر اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے تو گناہ چھوڑنے میں اللہ کی رضا کی نیت ہو تب یہ توبہ بنتی ہے چنانچہ سب سے پہلے اعتقاد سے توبہ اگر انسان بدعات پہ عمل کرتا ہے شرکیہ باتوں پہ عمل کرتا ہے تو سب سے پہلے اعتقاد سے متعلق جو غلط باتیں ہیں ان سے توبہ کرنا اور پھر اس کے بعد اعمال سے متعلق جو گناہ ہیں ان سے توبہ کرنا اور توبہ کے بعد جن لوگوں کا حق ہے ان کو واپس لوٹانا حدیث مبارکہ میں ہے من ان رب ہی آدم اللہ من صبی نسلات مقبول ایک درہم حق والے کو لوٹا دینا ستر مقبول نمازیں پڑھنے سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اللہ تعالی محرم دخولها على كل من علیحا تب آتن کہ جس بندے کے اوپر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا یہ ناممکن ہوتا ہے یہ حرام ہے داخل ہی نہیں ہو سکتا اس بارگاہ میں ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا اور ٹھنڈ بہت تھی تو کافی دیر عبادت کرتا رہا پھر اس کے بعد صف میں میں لیٹا اور لپٹ گیا تو میرے اوپر صف لپٹ گئی گو مجھے سر کی طرف سے پاؤں کی طرف سے سردی لگ رہی تھی مگر کچھ بچاؤ ہو گیا اور میں سردی سے بچ کے پڑا ہوا تھا اچانک روشنی ہوئی اور بڑے منور چہرے والے لوگ اندر داخل ہوئے ایسے جیسے فرشتے آ گئے ہوں آپس میں انہوں نے گفتگو کرنی شروع کر دی اس دوران ان میں سے کسی نے کہا یہاں کوئی غیر بھی محسوس ہوتا ہے تو ان میں جو بڑے تھے وہ کہنے لگے ہاں یہ ادھم کا بچہ لیٹا ہوا ہے اور یہ کیسے ولایت کے درجے پا سکتا ہے جبکہ اس نے ایک آدمی کی کھجور بغیر اجازت کے کھائی ہوئی ہے یہ کہہ کے وہ چلے گئے کہتے ہیں مجھے یاد آیا اوہو دو چار دن پہلے میں نے شہر سے کھجوریں خریدی تھیں اور جب چلنے لگا تو ایک کھجور نیچے پڑی ہوئی تھی میں نے خود بخود سوچا کہ یہ میری گری ہوگی اور میں نے اس کو اٹھا کے کھا لیا وہ میری نہیں گری تھی وہ دکاندار کی گری تھی کہتے ہیں کہ میں اگلے دن پھر اس دکان پر واپس گیا اور دکاندار کو میں نے کھجور واپس کی کھجور واپس کرتے ہی اللہ نے مجھے ابدال کا رتبہ عطا فرما دیا ایک کھجور کی وجہ سے ولایت کا درجہ ملنے سے روک دیا جاتا ہے تو لوگوں کے حقوق لوٹانا یہ بہت زیادہ ضروری اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کفارت منغ تب تہو ان تستغفر لہو کہ جن لوگوں کی غیبت کی معافی مانگے اگر نہیں تو ان کی طرف سے استغفار کرے یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے بعض اوقات انسان گناہ میں اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے کہتا ہے جی میں توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں گناہ کی دلدل سے نکلنا مشکل میرے لیے تو فرمایا من اسرت علیہ تو بتو فل یق سرمن قل ایسا بندہ جس کے لیے توبہ کرنی مشکل ہو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگا کرے اللہ انی اسألک الک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا مانگے اللہ انی اسألک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تب علیہ ان کا التواب الرحیم تو اللہ رب العزت اس بسم اللہ کی برکت سے اس بندے کے گناہ کو دور کر دیں گے اور اس کو گناہ سے اللہ رب العزت بچا لیں گے بعد بزرگوں نے فرمایا کہ اگر گناہ کرنا چھوڑنا مشکل نظر آئے تو جیسے آدم علیہ السلاط اسلام نے دعا مانگی تھی کہ انہوں نے دعا تو مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا مگر اس سے پہلے انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا اللہ بحرمت محمد اگ فر لی فغفر لہو اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت کے تفیل مجھے میری مغفرت فرما دے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی تھی توبہ میں ایک تو بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے اور ایک اللہ کی عنایت بندے پر ہوتی ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہل کرتے ہیں میں نے توبہ کی نہیں اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے تب انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے قرآن مجید میں فرمایا سمتاب علیہم لیتوبو پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہوتی ہے اس لیے فرمایا العنایت و قبل الولایا ولایت نہیں ملتی اس سے پہلے اللہ کی عنایت ہوتی ہے تب ولایت ملتی ہے فرمایا گیا الواحق و مبنیت السوابق کہ لواحق جو ہیں یہ سوابق کے اوپر مبنی ہوا کرتے ہیں قرآن مجید سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے وہ کیسے کہ فرمایا یو افق ان من افک وہی گنا سے پھرتا ہے جس کو پھرا دیا جاتا ہے یو افق ان من افک گنا سے وہی پھرتا ہے جس کو اللہ پھرا دیتے تو توفیق اللہ کی طرف سے اس لیے توبہ کرنے والا رجوع اللہ کی بہت پابندی کرے بزرگوں نے کہا ہے کہ کامل پکی سچی توبہ کرنے کے لیے توبہ کرنے والے کو کچھ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے پہلی بات ان ندم و الدمب بل اخلا گناہوں کو چھوڑنا اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونا کہ میں نے جو کیا برا کیا مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے غلط کیا کچھ سے بہت برا کام ہوا جب یہ فیلنگ دل میں ہو تو یہ توبہ کی بنیاد ہے بلکہ ایک حدیث پاک میں تو فرمایا اندم توبت کہ ندامت ہی توبہ ہوتی ہے دوسرا ترک العود فی ماں کثرت استغفار استغفار کی کثرت کرے اور گناہ کی طرف پھر دوبارہ نہ لوٹے تیسرا ولخروج من ارل الجہل بے مالا من الواجبات اس گناہ کے متعلق کیونکہ جہالت تھی اب علم حاصل کرے اور جہالت کے اندھیرے سے نکل جائے واضح ہو جائے کہ میں نے اللہ کے کس کس حکم کو توڑا تاکہ آئندہ توڑنے سے یہ بچ جائے ورد المظالم حق ادا کرے و جرا اخوان کا اسحابست اور جو برے دوست ہیں ان کو چھوڑ دیں کچھ نوجوان کہتے ہیں بس میرا دوست برا ہے مگر میں تو کچھ نہیں کرتا آپ کا یہ کہنا کافی ہے کہ دوست برا ہے اور آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں آگے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے انسان وہی کرتا ہے جو اس کے ساتھی کر رہے ہوتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو مارے بد سے مراد زہریلا سانپ کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا وہ کیسے کہ زہریلا سانپ اگر ڈس لیتا ہے انسان کی جان چلی جاتی ہے برا دوست اگر ڈس لیتا ہے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے تو یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا اب جب اس کو پہلی دفعہ پڑھا تو ہم خود حیران ہوئے تعجب ہوا کہ شیطان تو بہت بدبخت ہے یہ برا دوست پھر بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا مگر وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان سے بھی زیادہ برا مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آگے اس کی تفصیل فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے ذہن میں فقط گناہ کا خیال ڈالتا ہے کرنا نہ کرنا بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے یہی قیامت کے دن شیطان کہے گا بری ہوگا کہے گا فلا تلومونی ولومو انفسکم مجھے ملامت مت کرو میں نے تو خیال ہی ڈالا تھا نا میرا آئیڈیا بائی نہ کرتے مرضی تو تمہاری تھی تم نے کیوں میرے بات کو قبول کیا تو شیطان انسان کے ذہن میں فقط گنا کا خیال ڈالتا ہے جب کہ برا دوست انسان کو ہاتھ پکڑ کر گنا کا مرتکب کروا دیتا ہے تو برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہے تس لوہا مت اما کا و ملوسا کا اور اپنا کھانا اپنا لباس اس کو حلال کا بنائے چونکہ اکثر و بیشتر گناہ کا سبب حرام کا مال ہوتا ہے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں مال کے مخرج سے مال کے مدخل کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ فرماتے تھے مال کے خرچ ہونے سے مال کی آمد کا اندازہ ہو جاتا ہے تو کسی نے کہا کہ حضرت کیسے فرمانے لگے بھائی تیرے پاس کچھ پیسے ہیں جی ہیں پر میں لے جاؤ اور شہر میں جو تمہیں سب سے زیادہ مستحق نظر آئے اس کو دو مگر ذرا پیچھے پیچھے رہنا دیکھنا وہ خرچ کہاں کرتا ہے وہ گیا لوگوں کو دیکھتا رہا ایک جگہ اس کو ایک بندہ ملا جس کا ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا اور ٹانگوں سے بھی کمزور تھا لنگڑا تھا اس نے کہا یہ تو معذور ہے لہذا سب سے زیادہ مستحق یہ نظر آتا ہے اس کو پیسے دے دیے مگر پھر پیچھے لگا تو دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ ایک دکان میں گیا وہاں سے نکل کے وہ کسی گھر میں گیا پھر گھر سے نکل کے وہ چلا گیا اب جب اس نے معاملے کی تحقیق کی تو جس دکان میں وہ داخل ہوا تھا وہاں نشے کی چیزیں بکتی تھیں تو اس مانگنے والے نے پہلے نشے کی چیز خریدی اور پھر جس گھر میں داخل ہوا وہاں ایک بدکار عورت رہتی تھی تو اس نے جا کے عورت کے ساتھ بدکاری کی تو وہ آدمی بڑا پریشان کہ دیکھو میں نے تو بڑا مستحق سمجھ کے اس کو پیسے دیے تھے یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا آ کے اس نے حضرت کو پوری صورت حال بتا دی حضرت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کچھ تھوڑے سے پیسے نکلے پر مایا بھائی یہ میرے پیسے لے جاؤ اور ایسے بندے کو دو جو بالکل مستحق نہ نظر آتا ہو اس کو دو مگر تحقیق کرنا وہ خرچ کہاں کرتا ہے وہ لے کے گیا دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس کو ایک بندہ نظر آیا بڑا دیکھنے میں وائٹ کالر تھا موضوع چہرہ معزد انسان نظر آتا تھا ہاتھ میں ایک شاپر کچھ لے کے اٹھا کے وہ جا رہا تھا اس نے کہا یار یہ تو بالکل ہی مستحق نہیں نا چلو میں اس کو دیتا ہوں اس نے اس کو پیسے دے دیے مگر پیچھے رہا اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان پیسے لے کر جب گلی مڑا تو جو شاپر تھا وہ اس نے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا اور چلتا رہا پھر وہ ایک دکان میں پہنچا اور اس دکان سے اس نے کچھ آٹا اور دالیں اور گھی وغیرہ خریدا لے کے ایک گھر کے اندر داخل ہو گیا اس نے تحقیق کی دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی مجھے بتائیں کہ آپ نے ان پیسوں کو خرچ کہاں کیا اس نے کہا ہے تو یہ راز کیونکہ تم نے پوچھا ہے تو اس لیے بتاتا ہوں کہ میں سادات میں سے ہوں میرے گھر کے اندر دس بارہ خواتین ہیں میں اکیلا مرد ہوں محرم مرد ہوں اکیلا باقی بیٹیاں یا بیویاں یا ماں یا ساس باقی سب عورتیں ہیں جو مجھ پر ڈپینڈنٹ ہیں مجھے ایک ہفتے سے بخار چل رہا تھا اور میں اپنی مزدوری کے لیے کہیں نہ جا سکا تو میرے گھر میں آج چوتھا دن فاقے کا تھا تو عورتوں کو نماز پڑھنی مشکل ہو رہی تھی بھوک کی وجہ سے میں کسی کے سامنے سوال کر نہیں سکتا تھا میں اللہ توکل باہر نکلا تو مجھے ایک جگہ مردہ بکری ملی تو میں نے سوچا کہ جب چار دن کا فاقہ ہو جائے تو پھر تو حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے تو میں نے اس کا کچھ گوشت کاٹا کے لا کے عورتوں کو دیتا ہوں اور وہ میں نے تھیلے میں ڈال دیا لیکن میں گھر کی طرف جا رہا تھا تم راستے میں مل گئے اب جب آپ نے مجھے پیسے دیے تو وہ گوشت میرے لیے حرام ہو چکا تھا میں نے اس کو دوبارہ کوڑا کرکٹ کی ڈھیل پہ پھینک دیا دکان پہ گیا اور وہاں سے جا کے میں نے آٹا گھی اور یہ چیزیں خریدیں اور گھر آ کر دیں تمہارے پیسے سے سادات گھرانے کے پانچ دن کے بھوکے لوگوں نے آج افطاری کی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو جیسا پیسہ ہوتا ہے ویسے کاموں پہ لگتا ہے جو مشتب مال ہوگا وہ حرام کاموں پہ لگے گا جو حلال ہوگا وہ نیک کاموں پر لگے گا تو جو انسان توبہ کرے پھر وہ اپنے لباس اپنے کھانے اپنے مال کا خیال رکھے تاکہ وہ حلال کھائے ورنہ پھر توبہ کی برکت نہیں رہے گی وہ تک سر امن البقائے و تجرب ایک کام یہ کرے کہ اللہ کے سامنے روتا رہے تو زاری کرتا رہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں راجل متصوفن فہدا مستوبا من اللہ تعالی یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو سوچتا رہتا ہے ہاں میں توبہ کروں گا دل میں سوچتا ہے کہ توبہ کرنی ہے مگر کہتا ہے کہ ہاں کروں گا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے دوسرا بندہ رجل بقلبه ہی اللہ ان نفس ہدروح علامہ یقر اللہ کہ توبہ تو وہ کر بیٹھا مگر اندر سے نفس کا مستقل تقاضا ہے تو اس کو اپنے ساتھ ایک جنگ کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کو روکنا پڑتا ہے باندھنا پڑتا ہے فہذا یحتاج الى الادب لہا الحاب سوم وقت الشہوات یہ وہ بندہ ہے جو چاہیے روزے رکھے تاکہ اپنے اندر سے جو تقاضا ہے اس کو یہ کنٹرول کر سکے تیسرے کو کہتے ہیں رجل تا وہ بندہ جو سچی توبہ کرتا ہے مدمن المحاس فہادہ فہادا المستو اللہ تعالی کہ وہ پکا گناہ چھوڑ دیتا ہے اور نف پر نظر رکھتا ہے کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے توبہ کے میں بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر تعجیل التوبہ کہ انسان سوچتا تو ہے کہ توبہ کرنی ہے مگر سوچتا ہے ہاں کروں گا تو اس میں ٹائم لگا دیتا ہے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا اما وجوبہ الفور فلا یس فی کہ توبہ کرنی فوراً ضروری ہوتی ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو جی سوچنے کے لیے اتنے دن چاہیے پھر توبہ کرے گا نہیں فوراً توبہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المبادرت التوبت من فرض کہ گناہ سے توبہ کرنا فوراً ضروری ہوتا ہے پمن اصاب تاخیر جس نے سوچنے میں ٹائم لگایا دیر کی تو اب اس کے ذمہ دو گنا ایک جو گنا کر رہا تھا اور دوسرا اس نے توبہ میں جو تاخیر کی فَإِذَا تاپ من الزَّمْبِ بَقِيَ علیہ تَوْبَةٌ اُخْرَى وَهِيَ تَوْبَتُهُ تو تَاخِيرِ من تاخیر اب بتائیں ہم جب بھی توبہ کرتے ہیں گناہ سے توبہ کرتے ہیں توبہ میں جو ہم نے دیر کی اس گنا پر تو ہم نے کبھی توبہ نہیں کی یہ بھی تو گنا تھا دوسری بات کہ الغفلت یعنی توبہ کئی مرتبہ انسان کو توبہ سے غفلت ہوتی ہے کیوں گنا کرتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گنا کیا یا نہیں دوسرے کا دل دکھا دیا نوٹ ہی نہیں کیا کہ دوسرے کا دل دکھا یا نہیں غیبت کر دی پتہ ہی نہیں چلا اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ زبان سے گالیاں نکلتی ہیں اور ان کو گالیاں نکلنے کا پتہ نہیں چلتا اپنے منہ سے لفظ نکلتا ہے اپنے کان نہیں سنتے تو ایسے گنا جن کو ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا توبہ تو ان سے بھی کرنی ضروری ہے نا اس لیے نبی علیہ السلاط اسلام نے دعا سکھائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر یہ دعا مانگا کرو اللہ مغفرلی ما قدم تو وما اخر تو وما ماں تو وما آلن تو انت عالم بہی منی ان کا انتل مقدم والو لا الہ الا انتا ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یہ دعا سکھائی نبی علیہ السلام نے اللہ فرلی دمبی کلہ دکھ و جلہ و اول و آخر و وہ الانیت ہو سر رہ تو انسان تمام گناہوں سے توبہ کرے چاہے وہ جانتا ہے نہیں جانتا یاد ہیں گناہ نہیں یاد مگر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے بعد لوگ توبہ نہیں کرتے کہ جی پھر گناہ ہو جائے گا تو بھائی اس کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک آدمی کو اگر پسینہ آیا ہوا ہے تو ہر بندہ مشورہ دے گا بھائی نہا لو وہ کہے جی میں نہا لوں گا تو پھر پسینہ آئے گا تو کہیں گے کہ عقل کے اندھے ابھی تو نہاؤ نہ پھر پسینہ آیا تو پھر نہا لیں گے مگر شیطان اس وجہ سے بھی توبہ نہیں کرنے دیتا بعض اوقات ترک توبت خوفم من لم الناس انسان کہتے جی لوگ کیا کہیں گے او جی میں مولوی بن گیا دفتر میں کیا کہیں گے کہ ملا بن گیا داڑھی رکھ لی نمازیں شروع کر دی تو لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے تو انسانوں سے ڈرنا خدا سے نہ ڈرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے واللہ حق ان تخشا اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے کئی مرتبہ لوگ اس لیے گناہ سے توبہ نہیں کرتے مخافت سکوت المنزلت و ذہاب الجاہ و شورا کہ جی میں تو اب گریڈ ٹوینٹی ون کا آفیسر ہوں میں تو منسٹر ہوں میں تو فلاں ہوں میں اگر نیک بن گیا تو پھر لوگ کیا کہیں تو لوگوں کی وجہ سے گناہ کو نہ چھوڑنا یہ گویا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والی بات ہوتی ہے کہ اس سے بندہ زیادہ ڈرتا ہے بہ نسبت اللہ تعالیٰ کے اور کئی مرتبہ شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ اتمادی جنوب اعتمادن اللہ سے رحمت اللہ کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے کوئی نہیں اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا وہ معاف کر دیں گے تو جس بندے کی یہ کیفیت ہو تو اس کو چاہیے کہ نسی تو ان اللہ ان اللہ اخرجا آدمن منہا ال دنیا بے بم واحد اپنے نفس کو یاد کروائے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں ایک غلطی کی وجہ سے بھیجا گیا اگر ایک غلطی کی وجہ سے وہ جنت سے محروم کر دیے گئے تو میں بھی تو محروم کیا جا سکتا ہوں اتفرح بل و بل ماسی تنسا یوم خدو بن نواسی وطاط دمب امدن لات والی ورب العالمین علیہ کا ہاسی مرتبہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوسی ڈالتا ہے شیطان ذہن میں الیاس من رحمت اللہ اور کہتے ہیں جی بس میں تو ہوں ہی بدبخت ہم نے کئی نوجوانوں کو جو مختلف تعلقات میں گرفتار ہوتے ہیں نا شیطان ان کے دل کو بڑی تسلی میں تو ہوں ہی بد بخت جی میں اب کیا کروں تو بھائی انسان موت سے پہلے پہلے جتنے بڑے گنا کیوں نہ ہوں ان تمام گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اگر انسان کے گنا زمین اور آسمان کے پورے خلاف بھر دینے والے ہوں اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے اگر توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا گناہ بنا دیتے ہیں ماتم بہ سگا من الذنوب مثال کے طور پہ الاسرار والمواظبہ بار بار کرے بار بار کرے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا صاحب لانو فرمایا کرتے تھے لا صغیرہ تمال اسرار ولا کبیر تما استغفار استغفار کے ساتھ کوئی گنا کبیرہ نہیں رہتا اور اسرار کے بعد کوئی گنا صغیرہ نہیں رہتا اور کئی مرتبہ استثغار الزمب گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے نہیں ابن قیم رحمت اللہ لکھتے ہیں اے دوست گناہ کو نہ دیکھو کہ چھوٹا یا بڑا بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھو کہ جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو بھائی کوئی کہہ سکتا ہے جی میں نے جی وہ منسٹر صاحب کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی تھوڑی سی بدتمیزی کیا مطلب بدتمیزی بدتمیزی ہے تو بڑوں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ وہ چھوٹا نہیں ہوتا بہت بڑا ہوتا ہے بخاری شریف میں اللہ عنہ کی روایت ہے ان نقم لتا ملونا آ مالن ہی کو فی آ یونیکم منشاری ان کنا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وہ فرماتے ہیں تابعین کو کہ تم بال ایسے کام کرتے ہو کہ تمہارے نزدیک تو وہ بال سے بھی باریک ہوتے ہیں اور ہم ان کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں مہلکات میں سے گنا کرتے تھے کئی مرتبہ انسان گنا کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے الفرح بل دیکھا میں نے فلاں کو کیسے بیوقوف بنایا خوش ہوتا ہے دیکھا میں نے بات کی وہ گھر جانے تک جلتی رہی ہوگی عورتیں بات کرتی ہیں دوسرے کا دل جلانے کے تو یہ گناہ کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا اس سگیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتے ہیں القترار بحلم اللہ و ہی اللہ تعالی کے حلم اور اس کی پردہ پوشی کے اوپر دھوکہ کھا جانا بعض ایسے کام ہیں جو توبہ میں معاون بنتے ہیں الاخلاص للہ والاقبال اقبال علیہ جو بندہ مخلص ہو اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کے اوپر جما دیتے ہیں کزال نفر فن حسو ابل پاشا ان نہ عباد نل مخلسی تو جو اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے پھر اللہ اس کو گناہ کی طرف لوٹنے نہیں دیتے امتلاء القلب میں محبت اللہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے پھر گناہ کو چھوڑنا آسان المجاہدہ جو بندہ نفس کے اوپر مجاہدہ ڈالے اللہ اس کو بھی توبہ پر استقامت دیتے ہیں العلم علم نافع کا مل جانا انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے العلم نور اس لیے کہ علم ایک نور ہے سینے میں آ جاتا ہے انسان کو نیک امال کی توفیق دلاتا ہے گناہوں سے بندے کو بچا دیتا ہے اگر انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو الشتغال وما جن پاؤ و تجنب الوحدت والفراق تو ایسے بندے کو چاہیے کہ کاموں میں مشغول رہے اور حت الوسا تنہائی اور علیحدگی سے اپنے آپ کو بچائے البود انل مسیرات وما یذکر کرو کہ انسان گناہوں کو یاد دلانے والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے اس لیے اگر کسی آدمی کے پاس شراب پینے والے برتن ہوں اور وہ کہے کہ جی میں نے توبہ کر لی اب ان برتنوں کو دھو کے اس میں میں پانی پیا کروں گا شریعت اجازت نہیں دیتی شریعت کہتی ہے کہ ایسے برتن کو تم استعمال نہیں کر سکتے کیوں کہ جب تم پینے لگو گے یہ برتن تمہیں شراب کی یاد دلائے گا تو گناہوں کو یاد دلانے والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا خود البسر انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے چونکہ بہت سارے گنا بد نظری کی وجہ سے ہوتے ہیں مصاحبت الاخیار نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا کہ نیکوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالی گناہوں سے انسان کی جان کو چھڑا دیتے ہیں ان نظر و فل سوچے کہ جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام کتنا برا ہوتا ہے حجر العلائق یہ جو دنیا کی لذتیں اور شہوتیں ہیں ان کو برنیکتا کرنے والی چیزیں ان سے بھی ذرا ایک طرف رہے اصلاح الافکار اپنی سوچ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے استحزار فوائد ترک المعاصی گناہ کو چھوڑنے کے کتنے فائدے ہیں اس بارے میں سوچے استحدار و ادرار الذنوب گناہوں کو کرنے کے کتنے نقصان ہیں اس چیز کو بھی انسان سوچے پھر الحیا اپنے اندر حیا پیدا کرے کیونکہ جس شخص کے اندر حیا ہوگا یقیناً وہ اللہ تعالی کے سامنے بے حیائی کے کاموں سے بچے گا الحیاء اللہ بخیر نبی صاحب نے فرمایا لکل دین خلقن و خلق الاسلام الحیا اسلام کا خلق حیا ہے ایک حدیث میں ان مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولا کہ لوگوں کو پہلے انبیاء کی باتوں میں سے جو باتیں پہنچیں یہ بات بھی تھی کہ ادالم فسنا معاشیتا جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے مرضی کرتا ہے تو حیا انسان کو فرما برداری پر آمادہ کرتی ہے اور آخری چیز دعا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ توبہ تو میں نے کر دی اب مجھے اس پر استقامت تو آپ نے ہی عطا کر دی ہے نا اور ایک چیز اور بھی ارض الحال علام میوئی کہ اگر دوا یا جسمانی علاج گنا سے بچا سکتا ہو تو اس کو اختیار کرنا بندے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ ایک بندے کو بہت خطہ آتا ہے اور غصے میں وہ لوگوں کو ادا بھی پہنچاتا ہے اور کیا بس بک کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے سائیکارٹسٹ کے پاس جانا اور ڈاکٹر علاج کروانا یا دوا لینا تاکہ غصہ نہ آئے یہ واجب ہو جاتا ہے تو یہ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے یا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے اور اپنی بیماری بتا کر ان سے علاج پوچھے یا نوجوان ہے کہ شہوت کنٹرول ہی نہیں ہوتی یا کسی اللہ والے کے پاس جائے ورنہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرے کہ میں اس مصیبت سے کیسے بچ سکتا ہوں فوائد توبہ توبہ کے بہت سارے فوائد ہیں توبہ تو سبب الفلاح توبہ انسان کے لیے فلاح کا سبب ہے بتوبت تک پر ال توبہ کے ذریعے انسانوں کے گناہ اللہ تعالی مٹا دیتے ہیں بتوبت تبدل السیئات حسنات توبہ کی وجہ سے اللہ تعالی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں ا تو سبب لمتا الحسن توبہ کی وجہ سے متا حسن ملتی ہے سمتوبو کم متا الحسن حسنا توبت تو سبب لنزول الامطار توبہ بارش برسنے کا ذریعہ بنتی ہے ان اللہ بتوبت التائبین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں اور ایک بات ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں تو اس سے بڑا کیا انسان اجر چاہتا ہے کہ یہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے اس لیے حدیث پاک ہے اتا اب حبیب اللہ کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے ایک مسئلہ یہاں اور بھی سن لیجئے ایک آدمی نیک تھا لیکن کسی تقاضے کی وجہ سے گنا کر بیٹھا کبیرا اب وہ سوچتا ہے کہ کیا میں اللہ تعالی کی نظر سے ہمیشہ کے لیے گر گیا یا اگر میں اس گناہ سے توبہ کر لوں تو مجھے پرانا درجہ مل سکتا ہے تو یہ بھی خیال ذہن میں آتا ہے کہ یا تو مجھے شروع سے کام کرنا پڑے گا یا میں اگر اس سے سچی توبہ کر لوں گا تو جو اللہ کے ہاں میرا مقام تھا مجھے وہی مل جائے گا تو اس میں علماء نے دو باتیں کہیں بعض نے کہا کہ جب تم گناہ کر کے نگاہوں سے گر گئے اب نئے سرے سے منزل پھر شروع کرو لیکن زیادہ بزرگوں نے یہ کہا کہ نہیں حدیث پاک ہے اتا اب من زمبی کمل لا بل ہو کہ گنا سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے گنا کیا ہی نہیں تو توبہ کی برکت سے اللہ کے ہاں اس کو وہی رتبہ مل جائے گا اور خاص بات بزرگوں نے کہا کہ نہیں نہ وہ گرے گا نہ وہ پرانے درجے پر رہے گا بلکہ اگر وہ سچی توبہ کر لے گا الا ایک اللہ سید حسنات اخلاص کی برکت سے اللہ پہلے سے بھی اور قرب کا درجہ فرما دے کہ میرا بندہ پھر میری طرف لوٹ آیا مجھ سے دور تو نہیں نہ گیا ایک یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیے کہ من کا لاہ شیعہ اب اللہ خیرم منہ جو بندہ اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے مثال کے طور پہ منترک القبر و لذمت توا جو بندہ تکبر کو چھوڑ دے <coughs> چھوڑ دیتا ہے اسے اللہ عزت دیتا ہے حدیث پاک من تواد اللہ رفاہ اللہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اسے اللہ بلندی عطا فرماتا ہے تو دیکھو بہتر بدلہ ملا نا منتر کر نظر محارم اللہ فراستن صادقتن و لذتن یجد و حلا قلبی جو آدمی غیر محرم پر نظر ہٹا لیتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ اس کے بدلے اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتا تو دیکھو یہ وقتی لذت کو چھوڑا اور اللہ نے اس کے بدلے ایمان کی حلاوت عطا فرما دی اور جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے آرام کو نیند کو یا کام کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو بہتر بجلا حدیث پاک میں ہے فجر کی نماز قضا ہونے سے زندگی سے برکت نکل جاتی ہے تو جو نماز کی پابندی کرے گا تو زندگی میں برکت آ جائے گی زہر کی نماز قضا ہونے سے چہرے سے سلحا کا نور ختم کر دیا جاتا ہے اثر کی نماز قضا کرنے پر اعمال کی توفیق ختم ہو جاتی